اس زمانے میں جبکہ مکہ غیر آباد تھا وہاں صرف سہرا تھا ڈیزرٹ تھا وہاں حضرت اسماعیل کو ان کی ماں حاضرہ کے ساتھ بسا دیا یہ زخم سے بڑھ کر تھا کہ وہاں پانی نہیں وہاں کھانا نہیں وہاں کوئی ایگریکلچر نہیں وہاں انسان نہیں لکھوں تک سہارا وہاں بسا دیا یہ بہت بڑی قربانی تھی یہ عظیم تھی یہ کس لیے ایک نئی نسل بنانے کے لیے ایک نئی نسل جو اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلائے جو اللہ کے دین کی بنیاد پر دنیا میں انقلاب لائے اس پر غور کرتے ہوئے ایک بہت بڑی بات سمجھ میں آئی ایک بہت بڑی بات دیکھیے قرآن میں ہے کہ صرف لب والے لوگ ہی نصیحت لیتے ہیں لب مانے عقل قرآن میں بار بار یہ کہا گیا ہے کہ باتیں تو سب قرآن میں بتا دی گئی ہیں حدیث میں بتا دی گئی ہیں لیکن جو لوگ لب والے ہیں عقل والے ہیں جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں وہی اسے نصیحت حاصل کریں گے تو آپ لب کو یعنی عقل کو اپلائی کرتے ہوئے سوچیے کہ یہ کیا معاملہ تھا تو ایک پوری تاریخ آپ کے سامنے آ جائے گی اس حضرت ابراہیم سے پہلے بہت سے پیغمبر آئے مختلف علاقوں میں آئے انہوں نے دنیا کو اللہ کا پیغام پہنچایا لیکن انسان نے پیغمبروں کی بات کو نہیں مانا قرآن میں آیا ہے کہ یا حسرت الباد ما یاتی برسول اللہ کانوں پہ استاد ان پیغمبر کا مذاق اڑاتے رہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ تم ایک اور کام کرو وہ یہ کہ اپنے بیوی اپنے بیٹے کو سارا میں بسا دو یعنی میں کہوں گا ڈیزرٹ تھراپی ڈیزرٹ تھراپی کا طریقہ ایک نئی نسل تیار کرو وہاں تو آج کل زبان میں کہوں گا کہ یہ تھی ری پلاننگ ری پلاننگ یعنی ایک طریقہ اگر آپ اختیار کریں ورک نہ کریں تو آپ ری پلان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جو کام کرتے ہیں وہ اسباب ویلر کے تحت کرتے ہیں انسان کی آزادی کو باقی رکھتے ہوئے کرتے ہیں تو پہلا طریقہ یہ تھا کہ پیغمبر بھیجے گئے ہزاروں سال تک تو اس طریقے نے ورک نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ری پلان کیا حضرت ابراہیم کے ذریعے اور اسماعیل کے ذریعے سے یہ دعوت کی ری پلاننگ تھی ری پلاننگ یعنی ایک ڈئی نسل بناؤ جو کنڈیشننگ سے پاک ہو فطرت پر ہو نیچر پر ہو کنڈیشننگ سے پاک نسل جو نیچر پر قائم ہو چاچا ایسے ہی ہوا تقریباً دو ہزار سال کے اندر ایک نئی نسل بنی وہاں پر جس کو ہم کہتے ہیں بنو اسماعیل یہ لوگ بڑی حد تک کنڈیشننگ سے پاک تھے اس میں رسیدہ شاست میں پیدا ہوئی تو آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے آپ کے مشن کو قبول کیا ایک پارٹی بنی ایک ٹیم بنی انہوں نے اسٹرگل کیا اور دنیا میں ایک نیا انقلاب آیا